برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن علیہ رحمت المنن کے ناتیہ دیوان ذوق نعت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کرتا ہوں ہو سکے تو میرے ساتھ تمام اسلامی بھائی مل کر پڑھیں بیاں ہو کس زبا سے مرتبہ سے دید اکبر کا بیاں ہو کس زبا سے مرتبہ سے دید اکبر کا یارے بار محبوبے خدا سے دید اکبر کا بیاں ہو کس زبا سے مرتبہ سے دی اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل سے غم سے یہ عالم میں ہے کس کا مل تبا سے دیکھے اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مل تبا سے دیکھے اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مل تبا سے دیکھے اکبر کا سے دیکھے اکبر کا گدا سے دیکھے اکبر کا سے فضل پاتا ہے خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے بھی کے اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے بھی کے کا بیان ہو کس زبا سے سے کے اکبر کا بی اکبر کا خدا اکرام فرماتا ہے ماتا ہے اچکا قرآن میں خدا اکرام فرماتا ہے اچکا کہہ کے قرآن میں کرے پھر کیوں نہ اکرامت پیاسی بھی کہ اکبر کا کرے پھر کیوں نہ اکرامت پیا بھی اکبر کا بیان ہو کس زبا سے مرتبہ سے سیدھی اکبر کا سیدھی اکبر کا ضیا میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا نہ ہوتا نام گروج ہے ضیا سید اکبر کا بیان کس زباں سے مرتبہ سے دیکھ اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن بن گیا سیدی کے اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن بن گیا سیدی کے اکبر کا بیان ہو کس زبا سے مرتبہ سیدی کے اکبر کا پیارے غار محبوبے خدا سیدی کے اکبر سے دے